کوئی تو ہے جو نظام ہستے تلاش کو اچھا بسم اللہ الرحمن سورہ لکمان ہاں کتاب مبین کا لفظ ابتدا میں آ جائے تو وہ اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ اس صورت میں دلائل نقلی یا زیادہ ہوں گے اور جہاں کتاب حکیم آ جائے جس طرح یہاں ہے تو اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ صورت میں دلائل عقلی زیادہ ہوں گے نقلی کم سے کم ہوں گے یہ وہ آیات اس کتاب کی ہیں جو کتاب بڑی حکمت پہ مبنی ہے کتاب الحکیم بڑی حکمت پہ مشتمل دلائل ہیں نری ہدایت ہے اور رحمت ہے ان کے لیے جو محسن ہوتے ہیں محسن کون ہوتا ہے جس کا دل ہر وقت کس طرف لگا رہے اللہ کی طرف لگا رہے کل بہ مل مساجد جس کا دل ہمیشہ اللہ کی طرف لگا رہے جس طرح نبی پاک نے فرمایا تھا مل احسان احسان کس کو کہتے ہیں آپ نے فرمایا انتا کا ان کا ترا ہو فلم ترا ہو فن فراک اس طرح اللہ کی عبادت کرو گویا کہ اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ رہے اور اگر یہ نہ ہو سکے تو اتنا تو ہر وقت خیال رکھو کہ وہ میری ہر حرکت کو دیکھ رہا ہے معلوم ہوا موسن وہ آدمی ہے جس کا دل معلق رہے ہمیشہ اللہ کی طرف جس کے اندر للہیت بہت ہو ہر کام کے اندر سب سے پہلے اللہ کی ذات و صفات اس کے دل میں آ جائے اس کو موسن کہتے ہیں اس لیے بعض اولیاء اللہ جو ہیں وہ کہتے تھے رائے قبل کل شے مثلا ایک تشتری ہے یا تھالی ہے پلیٹ ہے زمین پہ گری نا اس سے جو آواز آیا گرنے سے تو وہ سمجھتے تھے سب سے پہلا آواز آیا ہے اللہ کس کا سب سے پہلے آواز اس نے کیا کیا ہے اللہ کا آواز اور بعض کہتے ہیں نہیں ریت اللہ باد شہر آواز آ گیا آواز آنے کے بعد وہ سوچتے رہے کہ یہ آواز کیسا آیا کیسا آیا پھر ان کے سوچ میں آیا کہ یہ آواز پیدا کرنے والا کون ہے چیز کو پہلے دیکھا اللہ کو بعد میں سوچا اور جو تیز ہوتے ہیں اللہ کے ولی یلے وہ کہتے ہیں رائے تو رائے تو اللہ قبل کل شہر میں نے دیکھا ہے اللہ کو سب سے پہلے کیا مطلب جب آواز سنی نا اس پلیٹ کی زمین پہ فوراً انہیں محسوس یہ ہوا کہ اس نے کون سی آواز اٹھائی ہے اللہ بہرحال شریعت کے لحاظ سے دونوں آدمی موسنین میں سے کیوں اس لیے کہ جو لوگ ہر چیز سے پہلے اللہ کو سوچتے ہیں وہ تو ویسے ہی موسن ہوئے اور جو چیز کو دیکھنے کے بعد یا آواز کو سننے کے بعد پھر تصور کرتے ہیں تو صرف اللہ کا کرتے ہیں وہ بھی تو موسن ہوئے ورنہ یہ ہو سکتا تھا کہ وہ کہتے کہ یہ آواز ہمارے بزرگ کی آواز نکلی ہے یہ ہمارے حضرت خاج کھجر کی آواز اس میں آئی ہے یہ ہمارے بابے پلوٹے شاہ نے اس میں آواز پیدا کر دیا یہ چیز بھی تو ہو سکتی تھی مگر وہ لوگ بھی موسن اس لیے ہیں کہ ہر آواز یا ہر چیز کو دیکھنے کے بعد ان کے دل میں تصور آیا تو پھر کس کا آیا ہے اللہ کا آیا ہے تو معلوم ہوا موسن آدمی وہی ہے جس کا دل کس کی طرف مائل رہا ہو جو ہمیشہ دل مائل رہے تو اللہ کی حکمت ہے وہ آدمی گناہ نہیں کر سکتا کیونکہ جب اسے پتا ہو یہ نہ بھی سمجھے کہ میں ہر وقت اللہ کو دیکھ رہا ہوں صرف اتنا ہی اگر سمجھنے لگ جائے کہ وہ میری ہر حالت کو دیکھ رہا ہے آپ خود سوچیں کہ وہ کوئی غلط کام نہیں کر سکتا پہلے یہی سوچے گا کہ میری حالت کو کون دیکھ رہا ہے اس لیے زنا چوری جاری شرک کو وغیرہ کوئی کام اس سے نہیں ہو سکتا معلوم ہوا کہ جو آدمی کو گناہ کرتا ہے یا کف یا شرک کرتا ہے اصل یہ ہے کہ اس میں احسان نہیں ہوتا احسان ایمان کا درجہ کاملے کا نام ہے قرآن مقد آ بھی جائے گا آپ پڑھ بھی لیں گے سم الزین آمن ہو سم الزین یعنی تقوا پہ سم الزین آسن ایمان کا کامل درجہ ہوتا ہے احسان جو آدمی گنا کرتے ہیں اور ان کو پرواہ نہیں رہتی یا پیٹ پیچھے کسی کا گلا کرتے ہیں یا پیٹ پیچھے غائبانہ زنا چوری جاری وغیرہ کرتے ہیں معلوم ہوتا ہے ان کے اندر احسان نہیں ہوتا احسان نہیں ہوتا معلوم ہوتا ان کے اندر وہ کامل ایمان نہیں ہوتا اگر اسی طرح عادت بنا لیں تو کچھ عرصہ کے بعد سرے سے ایمان وہ سرے سے ختم بھی ہو جائے اس لیے اللہ کریم کیا فرما رہے ہیں ہدم و رحمتن موسنی میری کتاب حکیم حکمت بھری کتاب جو ہے اس حکمت بھری کتاب کی آیات میں میری ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے مگر رحمت ان کے لیے ہے جن کا دل معلق رہتا ہے کس کی طرف وہ سمجھتے رہتے ہیں کہ ہماری ہر حالت کو دیکھنے والا کون ہے اللہ کریم ان کے لیے تو میری رحمت کیوں وہ سمجھتے ہیں ہمارا دل اجڑنے کے لیے خطرے میں تھا مگر آیات آ گئی ہیں انہوں نے ہمارے دل کو آباد کر دیا اور زیادہ ایمان آ دین یوقیم سلاتا وہ لوگ جو قائم رکھتے ہیں نماز کو صفات محسنین و یوتون زکاتا اور تزکیہ نفس کے لیے لا الہ الا اللہ پہ زور دیتے ہیں یو تو نزکاتا سورت مکیہ ہے نا یو تو نزکاتا اور اپنے نفس کو پاک رکھنے کے لیے دیتے ہیں زکات کیا مانا لا الہ یہ وجود کی زکات یہی ہے اللہ کی توحید کی شہادت دینا وہ ہوم ہم یوکنون وہی لوگ جو آخرت کے ساتھ یقین رکھتے ہیں الا کالا مر رب یہی لوگ ہیں جو اوپر ہدایت کی سواری کے ہیں اپنے رب کی طرف سے وہ الافل یہی ہے جو دونوں جہانوں میں کامیاب وامن اللہ سے میں اشتری لہ حدی سے شبہات پیدے کرنے والوں کے لیے زجر بعض لوگ وہ ہیں جو خرید کر لیتے ہیں دل بہلاوے کے لیے لاہول حدیث لاہول لاہول حدیث کون سی باتیں مشغلے والی باتیں خازن خازن والے نے کہا ہے شرک والی باتیں شرکیہ باتوں کے بھنڈار خرید کرتے ہیں اللہ و حدی بےحودہ خرافات والی باتیں وہ خرید کر لیتے ہیں ان سبیل اللہ تاکہ خود تو گمراہ ہیں دوسروں کو بھی گمراہ کریں اللہ کے راستے سے بغیر علم خرید جو کرتے ہیں بغیر علم انہیں حقیقت کا علم ہی نہیں ہوتا اور بنا لیتے ہیں ان کو نرا ٹھٹھا اور مخول اولائک قلم عذاب مہین ان کے لیے عذاب ہے بڑا ذلیل کرنے والا یہ فکرہ تو کس کے لیے آتا ہے کافر کے لیے آتا ہے عذاب مہین معلوم ہوا یہ گانے بجانے یہ کنجر بھنڈ نٹ سننے والا ہے اس کے لیے لہم عذاب یہ جو لوگ ٹی وی وغیرہ یہ خرید کرتے ہیں اس ارادے پہ ڈشن ٹینے وغیرہ یا باجے وغیرہ سرنگیاں تبورے تبلے وغیرہ یہ معاذ مضامیر وغیرہ یہ گانے بجانے کے لیے پیسے بھر کے خرچ کر کے لیتے ہیں ان کے لیے اللہ کا فتویٰ ہے کہ عذاب المحین وہ ان کے اندر ایمان کی رتی نہیں ہے وہ کافر ہے اگر یہ فتویٰ بھی آج ہم ساتھ ملا دیں تو لوگ کہیں گے لو جی اگلا ڈنڈا ابھی تک اسی میں پڑا ہے یہ دوسرا ڈچر چھوڑ دیا ہے قرآن تو صاف کہتا ہے عذاب مذابل مہین عذاب مہین مومن کے لیے تو ہو نہیں سکتا فاسق کے لیے بھی نہیں ہو سکتا عذاب مہین ہے تو کس کے لیے ہے کافر کے لیے علیہ آیات نا جب پڑی جاتی ہیں اوپر اس کے آیات ہماری ولہ مستقبرن و مستقبرن مستق مڑ جاتا ہے اکڑتا ہوا گویا کہ اس نے سنا بھی نہیں کا انفی ازو نئے وقرا گویا کہ اس کے کانوں میں ڈانٹ لگی ہوئی ہے پردہ ہے فبشر ہو بے عذاب علیم بالکل آج کل یہی حال ہے جتنا قرآن بیان کرو جتنے فتوے لگاؤ جتنا تشدد کرو جن کو عادت ہے بھانڈنا ٹور گانے بجانے سننے کی وہ کبھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے بے عذاب علیم ان الذین آمنو الصالحات وہ جو مسلمان گئے اور عمل کرتے ہیں ایمان کے مناسب ان کے لیے باغات ہیں ہمیشگی کے ہمیشہ رہیں گے ان میں اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے وہ العزیز الحکیم دلیل عقلی نمبر ایک خالا کا سماوات بنایا آسمان کو بغیر ستونوں کے ایسے ستون جن کو تم دیکھ سکو دیکھ سکتے ہو نا آمدن ترونا ایسے ستون ترونا جس کو تم دیکھ سکو یعنی ستون ایسے جن کو تم دیکھ سکو کوئی بغیر ستون کے جو اللہ نے بنایا مطلب یہ کہ اگر ستون ہوتے تو تم بھی دیکھ لیتے وہ اور ڈال دیا اللہ نے زمین میں پہاڑوں کی میخیں کہیں وہ تمہیں لے کے بھاگ نہ جائے وہ بس صفیہ پھیلا دیو زمین میں بالکل دابا ہر قسم کے جاندار چلنے والے اور اتارا ہم نے آسمان سے پانی پھر پیدا کیا ہم نے بیچ و زمین کے ہر قسم کا جوڑا پھلوں کا رونق والا جن کریم یہ ہے بناوٹ اللہ کی اب تم دکھاؤ موزیو کیا کچھ بنایا ہے اللہ کے بغیر کسی نے جن کو تم بلاتے ہو نہیں نہیں کوئی بھی دکھا نہیں سکتا اب انہیں مان جانا چاہیے تھا لیکن ظالم فی ظلالم گمراہی کلم کھلی گمراہی میں ہے دلیل نکلی قسمیہ بات ہے ہم نے دیا لکمان کو حکمت حکمت کی بات دنائی کی بات وہ حکمت نہیں کہ لوگوں کی نفس دیکھتا تھا نہ لکمان الحکمت حکمت اور دنائی کی بات کون سی یہ انشکر للہ تمہیں ہم نے دنائی دی ہے اللہ کا دین سمجھنے کی تمہارے اندر لیاقت ہے لہذا شکر کرتے رہو اللہ کا میں یشکر فائن نما یشکر جو شکر کرے وہ اپنی جان کے لیے اس نے شکر کرنا ہے اور جو کفر کرے گا اللہ تو بے پرواہ ہے کامل صفات والا ہے اور جس وقت کا لکمان نے اپنے بیٹے کو اس حال میں کہ وہ واد کر رہا تھا اس کو اسی حکمت کا جو اللہ نے دی تھی اس کو یا بنیا میرے بچڑو لا تو شرک بلا شرک نہ کرنا شرک نہ کرنا اللہ کے ساتھ کیونکہ شرک البتہ بہت بڑا ظلم ہے یہ تو وہ تبلیغ کر رہا ہے درمیان میں اللہ نے اپنی کلام بھی داخل ساتھ کر دی ہے اس کو کہو گے ادخال الہی اللہ انسان ہم نے نصیحت کی انسان کو اس کے والدین کے متعلق حملت چلی حمل اس کی ماں وہن نلا وہن مسلسل کمزوری کے ساتھ وہنن الا وہنن مسلسل کمزوری پہ کمزوری و دودھ چھوڑا نہ اس کا فی آ میں نے دو سالوں میں کیا ہم نے اس کو ہدایت کی انش کرلی قدر کرو میرا بھی اپنے والدین کا بھی قدر کروسی کیونکہ تمہارے والدین جو ہیں وہ بھی میری نعمت ہے تیرے لیے اس لیے نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے تو صاحب نعمت کا شکریہ ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میرا بھی قدر کرو میری نعمتوں کا اور اپنے والدین کا بھی قدر کرو وہ انجا ہدا کا اگر وہ تیرے ساتھ لڑائی جوت لے اوپر اس کے کہ تو شرک کیوں نہیں کرتا شرک کر میرے ساتھ اس چیز کو جو نہیں ہے اس کا تجھے علم تو پھر ان کے پیچھے نہیں چلنا ان کی بات کو نہیں ماننا مگر پھر بھی ما فی پھر بھی دنیاوی طور پہ ان کا یار بن کے رہے دنیاوی معاملے میں معروف مشہور معقول طریقے سے سبیل اناب اور پیچھے چل راستے ان بندوں کے جو جھک چکا ہے میری طرف سم الیہ مرجیو کم اس کے بعد میری طرف ہی لوٹ کے آنا ہوگا تمہارا فون کم بما کن تم تامل خبر دوں گا تمہیں جو کچھ تم کام کرتے ہو وہ ادخال الہی ختم اب پھر قصہ شروع ہو گیا لکمان کی نصیحت حکمت کا یا بنیا او میرے بچڑے انہا ان تکو انہا تاکی وہ خطیت شرک والی انہا وہ سیاح اور خطیت خطیت شرک والی ان تک مسکال حبت اگر ہوگا وزن ایک دانے کے برابر بھی من خردل رائی کے دانے کے برابر بھی اور پھر فتح خون بھی پتھروں کے نیچے ہی کیوں نہ ہو یا آسمانوں میں یا زمین میں یا لے آئے گا اس خطیت شرک کو اللہ ضرور اپنی عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کرے گا ان اللہ لطیف خبیر کیونکہ اللہ باریک بین بھی ہے خبردار بھی ہے یا بنیا آکے میں صلاح تھا نماز قائم کرتے رہو اور امر کرتے رہو اللہ کی توحید کا منع کرتے رہو اللہ کے ساتھ شرک کرنے سے وسبر علامہ صحابہ کا جب تم اللہ کی توحید کا امر کرو گے لوگ مخالفت کریں گے تمہارے اوپر ایک مصیبت آ پڑے گی پھر وس برلا ما صاحبہ کا اپنے آپ کو تھام کے رکھنا اوپر اس کے جو پہنچ جائے مصیبت تم کو ان کا من عزم الامور یہ بہت بڑے اونچی عظیمت والے معاملات میں سے ہے ولا تو سے نہ تکبر سے منہ مو موڑ کے رکھ لوگوں سے تو سر خدا کا خد کہتے ہیں رخسار کو تعبیر ہے منہ سے نہ تکبر کی وجہ سے منہ مور کے رکھ لوگوں سے لوگوں کے لیے ولا بلا مراحا اور نہ چلا کرو زمین میں مراحا اکڑ اکڑ کے دھمکی کے ساتھ ان اللہ کیونکہ اللہ نہیں پسند کرتا کل مختال ہر ذاتی متکبر کو فخور جو ظاہر کرنے والا ہو نخرے کا ذاتی طور پہ متکبر ہو فخور اور ساتھ ساتھ ناک پوں چڑھا کے نخرے بھی کریں وقصد فی مشیے کا میانہ روی اختیار کر اپنی چال میں من سوتے کا اور دبا کے رکھو اپنی آواز کو کیوں ان ان کر لسوات اونچی آوازوں میں سب سے ناپسند آواز ہے تو گدھے کی آواز ہے اس لیے بہت اونچا ارڑانے کی ضرورت نہیں الم ترو ان اللہ دلیل اکلی نمبر دو کیا نہیں دیکھا تم نے تاکی اللہ نے سخر سخر لکم لکم لگا رکھی ہے تمہارے کام میں معاف جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سخرا تابع کیا کیا مطلب لگا رکھا ہے اللہ نے لکم تمہارے نفع کے لیے کس کو ما فی السماوات و ما فی اللہ و اسبغ علیکم نعمہو پلٹ دی ہیں اللہ نے تم پہ اپنی نعمتیں ظاہری طور پہ بھی باطنی طور پہ بھی اللہ کی کتاب توحید اور قرآن پہلا بعض لوگ تو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کی توحید کے معاملے میں ان کو علم بھی کوئی نہیں ہوتا ہدایت بھی نہیں ہوتی کوئی کتاب بھی ان کے پاس دلیل کے لیے نہیں ہوتی جو روشن کرنے والی ہو دل کو کیل لہم دوسرا شکوا اور جب کہا جاتا ہے ان کو پیچھے چلو اس کے جو اتارا ہے اللہ نے کہتے ہیں نہیں نہیں بل نتب ما وجدنا علیہ ہمارے اکابرین ہمارے بزرگ ہمارا پیو دادا جس طریقے پہ چل رہے تھے ہم تو انہی کے پیچھے چلیں گے اچھا اولو کانا کیا اگرچہ شیطان اس کو بلا رہا عذاب جلانے والے کی طرف پھر بھی نہیں چھوڑے گی ان کا طریقہ وجہ بشارت اور جو سارے کا سارا چہرہ رکھتا ہے اللہ کی طرف سالم وجود اپنا حوالے کرتا ہے کس کے اللہ کی طرف اس حال میں کہ وہ موسن آ گیا نا مانا موسن کا وہ ہاں، وجہ جو شخص سالم سالم کا توجہ رکھتا ہے اللہ کی طرف اس حال میں کہ وہ کون ہو موسن ہو فقد فق دست اروتل پستا کی گویا کہ اس نے اس تمسا کا تمسو کو پکڑ لیا ایسے کنڈے کے ساتھ جو مضبوط ہے چنگل مار لیا اس نے مضبوط کنڈے کے اندر ہاتھ ڈال کے وہ اللہ آ کے بت اللہ کی طرف انجام لوٹیں گے تمام کاموں کے تخویف اخروی اور جو کفر کرے گا فلا یا حضن کا کفر نہ غم میں ڈالے آپ کو اس کا کفر کیوں ہماری طرف ہی ہے لوٹ کے آنا ان کا فنو نبی حکم بما ملو خبردار کریں گے ان کو جو کچھ عمل کر رہے ہیں ان اللہ علیہ ممبزات سدو اللہ خوب جانتے ہیں سینوں کے رازوں کو مگر ان کو مال و دولت کیوں دے رہے ہیں اس کا سبب بھی دیکھ لیں وجہ دیکھ لیں نمت نفع دیں گے ان کو ہم تھوڑی مدت پھر کھینچ لیں گے مجبور کر کے ان کو الا عذاب علاب پھر گاڑھے عذاب سخت کی طرف والا انستا ہوں من خلق کا دلیل نمبر تین مگر یہ دلیل اقلی اعترافی ہے اگر آپ پوچھیں ان سے کہ کس نے بنایا آسمانوں کو زمینوں کو ضرور کہیں گے اللہ تو اب نتیجہ سمرا کیا نکلا الحمدللہ الحمدللہ ثابت ہو گیا سارے کمال اللہ کے ہیں اور تم نے بھی اتنا تو مان لیا بل اکثر لا یعلمون بلکہ اکثر ان کے لا یعلمون جانتے نہیں ہیں کیا مطلب جان بوجھ کر جاہل بنے ہوئے ہیں للہ ما فی سماوات والارض چوتھی دلیل اور ساتھ دعوی اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمینوں میں اللہ ہی وہی بے پرواہ ہے الحمید تمام کمال کی صفتوں کا مالک ہے ولو انما دلیل پانچویں اگر جو کچھ ہے زمین میں جتنے درخت ہیں سارے بن جائیں اقلام ان کلمے بن جائیں ول اور جتنے سمندر ہیں اس کی سیاہی بنا لی جائے مہادی سبا تو ابورن اس کے بعد پھر سات دنیا کے دریا کٹھے ہو جائیں اور ان کو بھی سیاہی بنا لیا جائے تھاری دنیا سات دنیا بن جائیں ان کے درختوں کی بھی کلمیں بنا لی جائیں سات دنیا کے پہاڑ ہو جائیں ان کی کلمیں بھی تراش لی جائیں اور لکھنے بیٹھ جائے ساری کائنات اللہ کے کلمات کو ما نفدت کلمات اللہ نہیں ختم ہوں گے نہیں پورے ہوں گے چند کلمے اللہ کے نہیں پورے ہوں گے چند کل مات اللہ کے چند علوم اللہ کے چند کل مات اللہ کے چند کلمے اور کمالات سارے ٹھیک ہے ان اللہ عزیز الحکیم تو پھر ثابت ہو گیا کہ زبردست قوت والا بھی اللہ ہے اور گہرائی علم کی جاننے والا بھی اللہ ہے ما خل کو کم ولا بھائی کہاں سے لیا یہ جمع قلت ہے جمع قلت جو ہوتا ہے وہ چند پہ بولا ما خل کم ولا بعثکم اللہ کا نفس واحدہ نہیں ہے تمہاری پیدائش اور نہ تمہارا زندہ کر کے اٹھانا مگر ایک ہی نفس واحد کی طرح ہے ہمیں کوئی مشکل نہیں ہے ان اللہ کیوں ان اللہ سمیع بصیر دلیل چھٹی کیا نہیں دیکھا تو نے تاکہ اللہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں وہ سخر سوال کا اور لدا رکھا ہے تمہارے کام میں شمس کو بھی سورج کو بھی چاند کو بھی کل یجری ہر ایک چل رہا ہے اپنی مدت مقرر تک کے لیے ان اللہ بما جس طرح تو یہ دیکھ کے اللہ یہ کر رہا ہے یہ بھی دیکھ کے ان اللہ بما تعملون خبیر اللہ جو کچھ کر رہے ہو خبر رکھنے والا ہے ذالک بان اللہ دلائل کا سمرا ذالک بان اللہ یہ جو کچھ ہم نے کہا ہے اس سے ثابت ہو گیا کہ اللہ ہی وہ سچ ذات ہے اور جن کو وہ پکارتے ہیں وہ ذاتوں کی بنیاد بھی کوئی نہیں باطل ہیں کیوں اس لیے باطل وہ ہوتا ہے جس کی بنیاد ذاتی طور پہ نہ ہو اور جتنی مخلوق ہے اس کی ذاتی طور پہ تو بنیاد ہے ہی نہیں اور یہ تو شرک کرتے ہیں شرک کی بنیاد بھی کوئی نہیں وہ ان اللہ علی القبیر تاکہ اللہ ہی بہت اونچی ذات والا ہے اور بہت بڑی شان والا ہے کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے الکبیر الکبیر جامع البیان الم تر ان الفلک تجری فل بال دلیل اکلی نمبر سات کیا نہیں دیکھا تو نے مخاطب کہ کشتی لے چلتی ہے سمندر میں بے نعمت اللہ اللہ کی رحمت کے سہارے لیوریکم آیا تھی تاکہ دکھائے اللہ تم کو اپنے تصرفات کی نشانیاں ان انفیزال کا تاکہ کسی کے اندر بھی بڑیاں ہزاروں نشانیاں ہیں واسطے ہر اس آدمی کے لیے جو اللہ کی توحید پہ بند رہتا ہے شکور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے سبارن اللہ کی توحید پہ کار بند رہتا ہے ویزا شیوں موج ان شکوا سات زجر کے جب ڈھانپ لیتی ہے ان کو موج قد سلا لے مسل صاحبان کے جب ان کے سروں سے اونچی ہو جاتی ہے سمندر کی موج دا اللہ بلاتے لگتے ہیں اللہ کو اس حال میں خالص کرنے والے ہوتے ہیں اسی کے لیے پکار کو فلما نجا ہوں پس جب کہ اللہ ان کو چھٹکارا دے دیتا ہے ہلل برے کنارے لگا دیتا ہے خشکی کی طرف تو پھر تقسیم ہو جاتے ہیں فمن ہوں کئی تو ان میں سے ہیں جو مقتصد اے التوحید مقتصد کئی تو ہیں جو اپنے پرانے ارادے پہ اسی طرح پکے رہتے ہیں یعنی توحید پہ قائل رہتے ہیں وما یجہد بے آیات نا اور نہیں انکار کرتا ہماری آیات کا مگر ہر عہد توڑنے والا خطار احد شکن کفورا نا شکرا یا یوحنا ستکو ربکم تخویب کرو او لوگو ڈرو اپنے رب سے اور ڈرو اس دن سے جو لا یجزی نا نفع دے گا کوئی والد اپنے بچے کی طرف سے ولا مولود اور نہ ہی کوئی بچہ وہ کفایت کرنے والا ہوگا اپنے والد کی طرف سے کچھ بھی ہے ہاں؟ ٹھیک ہے وہ جو کہتے ہیں جو کاری قرآن کا ہوگا تو وہ اپنے ماں باپ کو بھی بخشوا لے گا اور چھوٹا بچہ جو مر چکا ہوگا بچپن میں وہ بھی اپنے دن قیامت کے اپنے باپ کی انگلی پکڑ کے بیش میں لے جائے گا اللہ کی پرواہ بھی کوئی نہیں کرے گا یہ روایات میں آتا ہے مولوی تقریریں بھی کرتے ہیں بکواس کرتے ہیں کہ نہیں دیکھو یہ کیا لکھا ہوا ہے ولا ان شے آ چونٹی کے سر کے برابر بھی کوئی بچہ اپنے والد کو کفایت نہیں کرے گا نہ ہی والد اپنے بچے کی طرف سے کچھ کفایت کرے گا ہاں ان وعد اللہ حق کون ہاں بھائی یہ اکلی جٹلیات ہے نا یہ تو سارے اکلی زٹلیات ہے نا بات تو ہو رہی ہے نا مسئلے کی کیا حقیقت ہے کہ نہیں اگر سفارش ہوتی تو بھی جزا تو ہو گئی ہوتی کسی نہ کسی طریقے سے کفایت تو ہو جاتی ہے نا اگر سفارش بھی ہو نہ کوئی سفارش ہوگی بچے کی طرف سے نہ کوئی کفایت ہوگی کچھ بھی نہیں ہے لا تذر وادرت وزرا لہسل انسان اللہ ماسا ان وعد اللہ حق تحقیق وعدہ اللہ کا حق ہے فلا تغرنکم الحیات دنیا نہ دھوکے میں ڈال دے تم کو حیات دنیا اور نہ ولا یغرنکم کم نہ ہی شیطان تمہیں دھوکے میں ڈالے باللہ اللہ کے معاملے میں الغرور غرور کس کو کہتے ہیں غرور شیطان کو کہتے ہیں غرور کا ماننا ہوتا ہے دھوکہ یہ ہے کون غرور یہ شیطان ہے سور الغرور نہ دھوکھے میں ڈالے تم کو اللہ کے معاملے میں شیطان الغرور ان اللہ یہ غرور جو ہے مبالغہ کا سیکھا ہے نا فول کے وزن پہ کیا آتا ہے مبالغہ ہی ہوتا ہے ہمیشہ ان اللہ ان دول مسا اللہ ہی ہے جس کے پاس علم قیامت کا ویو نزل اور اتارتا ہے وہ بارش کو وہی جانتا ہے جو کچھ پیٹوں کے اندر ہے رحموں کے اندر کوئی نہیں جانتا جی ماضا تک سے وہ غدا یہی وہ پانچ چیزیں ہیں نا جس کا علم نبی رسان فرمایا تھا نہ مجھے اللہ نے دیا ہے نہ کسی اور کو اللہ نے دیا ہے یہ علوم خمسہ کے نام سے مشہور ہے اس آیت میں کہ یہ سارے علوم خمسہ کس کے پاس ہیں اللہ کے پاس ہے وہی جانتا ہے جو کچھ ہونے والا ہے رحموں میں سمجھ کے لکھنا جو کچھ ہو چکا ہے رحموں میں نا وہ تو آج کل الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے وہ بتاتے ہیں نا لوگ آلات کے ذریعے کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے بچہ ہے اور گورا ہے یا کالا ہے اس کا ذکر اللہ نہیں کر رہا اللہ کریم بلکہ آج کل تو ایسی مشینیں پوچھتے ہیں کہ گھونگرے بالوں والا بچہ ہونا چاہیے نیل گون آنکھوں والا ہونا چاہیے تو ہم اسی طرح کرتے ہیں حالانکہ وہ پیٹ کے اندر ہوتا ہے وہ بجلی اور کمپیوٹر کے ذریعے یہ یہ سب آلات ہیں اس کا ذکر نہیں قرآن کر رہا قرآن کہتا ہے ارحام وہی جانتا ہے جو کچھ ہو ہونے والا ہے رحموں میں جو آگے ہونے والا ہے ابھی تک رحم کے اندر اس کے کچھ بھی نہیں ہے یہ اب کیا بنے گا انسان بنے گا یا حیوان بن کے آئے گا یا کیسے ہوگا کیسے نہیں اس حقیقت کو سوائے اللہ کے اور کوئی ہاں کمپیوٹر بھی نہیں جانتا وما تدری نفسن تک سے بو نہیں جانتا کوئی جی ماضا تک سے بو کیا کمائے گا وہ کل تک وما تدری نفسن نہیں جانتا کوئی جی بے ارزن تموت کہ کون سی زمین میں اس کو کیا آئے گی موت آئے گی ان اللہ علیم علی کوئی شخص نہیں جانتا تو رسول پاک نے یہ زندگی میں کیسے فرما دیا صلی علیہ ان قبری جب یہ کسی کو پتہ ہی نہیں کہ مجھے قبر نصیب ہوگی یا نہیں میں کس زمین میں مروں گا یا نہیں اس زمین میں قبر ہوگی یا نہیں تو یہ جو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا من قبری ہوں جو شخص پڑھتا ہے ہاں، کہ جو شخص درود پڑھے گا پڑھتا ہے میری قبر کے پاس میں سن لیتا ہوں کیا اللہ کے پیغمبر زندگی میں اپنی قبر جانتے تھے معلوم ہوا یہ روایت کسی ایسے قطعی کافر نے گھڑی ہے ایسے شیطان نے جس کا نہ کوئی علم ہے نہ کوئی دین ہے نہ ایمان ہے اسے یہ پتہ ہی نہیں ہے معلوم ہوتا ہے کہ وہ عالم الغیب سمجھتا ہے نبی علیہ السلام کو اور اللہ کریم کے پیغمبر تو فرماتے ہیں کہ یہ علوم خمسہ ایسے ہیں جن کا علم لا نبی مرسل ولا ملک مقرب ولا و سرائے یہ اندر کا علم جو ہے یہ پانچ علوم خمسہ کا اللہ نے اور کسی کو نہیں دیا اپنے پاس رکھا ہے لہذا یہ کہنا کہ اللہ کے پاک رسول نے فرمایا تھا جو میری قبر کے پاس سے گزرے گا یا جو میری قبر پہ آ کے سلا تو سلام پڑھے گا سوال یہ ہے کہ اللہ کے رسول کو جب پتہ ہی نہیں کہ مجھے موت کہاں آئے گی کہاں نہیں آئے گی اور موت ایسی زمین میں وہاں پتہ نہیں قبر ہوگی یا نہیں ہوگی جب یہ علوم خمسہ ہیں علم ہے کس کو اللہ کے لیے تو اللہ کا پیغمبر ایسے کس طرح کہہ سکتا ہے معلوم ہوتا ہے اس روایت کو گھڑنے والا جس طرح کافر ہے اسی طرح ماننے والا بھی کافر ہے دیانت داری کی بات تو یہی ہے کوئی نہیں بات ہاں ہاں یہ تو ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دن قیامت کے جو عام قانون ہے اللہ کا کہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے سب سے پہلے میں اپنی قبر سے اٹھایا جاؤں گا رہ گئی یہ کہ میری قبر کہاں ہوگی کہاں نہیں اس کا ذکر تو اس میں نہیں نا اس میں تو ایک عام بات کہی جا رہی ہے کیوں یہ تو ظاہر بات ہے کہ اللہ کے پیغمبر کے سامنے یہ چیزیں تو تھی کہ ان اللہ قبور یا ازل قبور بو سرت یا حسل معاف صدور بو سرا معافل قبور قبریں تو ہیں نا سوال یہ ہے کہ تعین کے ساتھ آدمی کہے کہ میری ایسے علاقے میں قبر ہوگی جس علاقے میں مجھ پہ درود و سلام آ کے پڑھنے والے پڑھیں گے یہ تعین کرنے والا کون ہوگا دا کافر دا نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں ایسی جگہ پہ قبر ہو گئی نا جہاں درود و سلام پڑھنے والے موجود ہوں گے بات تو یہ ہے معین ہوئی کہ نہ ہوئی ہاں جبکہ کسی پیغمبر کی قبر کی تعین آج تک کسی کو ہو بھی نہیں سکی حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی قبر کے متعلق صرف ہے کہ وہ میزاب رحمت کے نیچے ہیں سمجھے اور کسی پیغمبر کی قبروں کا نام و نشان تک بھی کسی کے پاس نہیں ہے تو یہ فرمانا اللہ کے پاک رسول کا من صلاح علیہ ایندا ایندا قبری یہ اس گویا کہ اس بات کی تعین ہے کہ مجھے اس جگہ کا بھی پتہ ہے جہاں میری وفات ہوگی اور اس جگہ کا پتہ ہے جہاں میری قبر ہوگی اور اس کا بھی پتہ ہے جہاں میری قبر کے پاس سے گزرنے والے آ کے گزریں گے آباد جگہ پہ میری قبر ہوگی کسی جنگل اور سہارا بیابان بان میں نہ ہوگی یہ تینوں قسم کی تعینیں جو لگاتا ہے وہ اسی روایت کی وجہ سے لگاتا ہے اور قرآن مقدس و صاف کہتا ہے کہ تدری نفسن بے ارزن تموت کون سی زمین میں اس کو اور اس حدیث کے لحاظ سے اگر اس کو حدیث مانا جائے تو اس کی تو تعین ہو جاتی ہے کہ ایسے علاقے میں میری قبر ہوگی جس علاقے میں لوگوں کی آبادی بھی ہوگی وہ لوگ گزریں گے اور میری قبر پہ آ کے سلام بھی کریں گے اس کی بھی تعین ہوتی ہے کہ ایسی جگہ پہ مجھے موت آئے گی جہاں میرے لیے قبر ضرور بنائی جائے گی یہ تعین کرنے کے بعد قرآن مقدس کی بات جو ہے وہ غلط ہو جاتی ہے اس لیے روایت کو جھوٹا کہنا آسان ہے اللہ کی آیت کے خلاف یہ نہیں ہو سکتا اور یہی وجہ ہے کہ تمام محدثین نے اجماع وہ کیا کہا ہے ہاں ٹھیک ہے تفرد بہی بہی تفرد محمد بن مروان سدی صغیر اس روایت کو روایت کرنے میں تفردہ صرف ایک اکیلا سور ہے جس کا نام ہے محمد بن مروان سدی اور سدی چار ہیں مگر یہ سدی سخیر ہے شی محترا کن سڑے ہوا شیعہ سوردا پوت شی کذاب اتنا سڑا ہوا شیعہ ہے کہ جب تک کھانا کھانے کے بعد ابو بکر صدیق اور عمر کو گالی نہ نکال لے اس وقت وہ کہتا ہے میرا کھانا بھی ہزم نہیں ہوتا یہ ہے اس کو اصل گھڑنے والا لم یرو یر ابو ہرا ولا ابو صالح بل تفرد بہی محمد بن مروان سدی صغیر نہ تو ابو صالح نے روایت کیا ہے نہ آمش نے روایت کیا ہے نہ ابو نے روایت کیا ہے یہ سب سے یہ متے کی سٹ ہے یہ محمد بن مروان سدی صغیر شیون محترا کن سڑک جلا شیعہ ہے جو اللہ کے رسول پہ جھوٹ بول رہا ہے وہ اس لیے کہ خود شیعہ کا مذہب اپنا یہ ہے کہ اللہ کا پاک رسول اپنی قبر میں اپنی بیویوں کے ساتھ شباشی بھی کرتا ہے کیوں ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت علی کے درمیان اختلاف پڑ گیا حضرت علی نے فرمایا حق تو خلافت کا میرا تھا اور تو خواہ مخواہ چڑھ بیٹھا ہے نبی اسلام کی گدی پہ چھوڑ اس نے کہا جب تیری ایسی تیسی کون ہوتا ہے تو علی ولی بنا ہوا میں ایسا تھپیڑوں گا کہ تمہیں خلافت کا ہوش بھی نہیں رہے گا حضرت علی نے فرمایا اگر یوں ہو جائے میں آپ کو اگر محمد الرسول اللہ سے پوچھوا دوں دریافت کروا دوں اگر اللہ کے پیغمبر کہہ دیں کہ واقعی خلافت کا حق علی کا ہے تو پھر ابو کا صدیق نے کہا چلو ٹھیک ہے پوچھوا دے دونوں چلے گئے حضرت علی جو ہے وہ پائنتی کی طرف ہو گئے قبر مبارک کے ابو کا صدیق سر والی طرف تھے حضرت علی نے پاؤں کی ٹھوکر لگائی نبی پاک کی قبر پہ اندر سے آواز آئی من کون تو انہوں نے جواب دیا آنا علی میں علی ہوں میں اس لیے ابو بکر کو لے آیا ہوں یہ کہتا ہے کہ تیرا حق نہیں ہے خلافت کا یہ حق ہے تو صرف میرا ہے اس لیے اندر سے نبی پاک نے آواز دی اے ابو بکر برو و دست خدرا بدست علی بدے جلدی چلو جاؤ اپنا ہاتھ جو ہے علی کے ہاتھ پہ رکھو علی نے اس وقت کہا ہم ہاں، اب بتاؤ فرمایا ہے نبی علیہ السلام نے کہ نہیں فرمایا حضرت ابو کا صدیق نے کہا ٹھیک ہے فرمایا ہے جب واپس آئے تو حضرت ابو کا صدیق کو اس نے کہا اب تو گدی میری دے اس نے یہ تھپڑ رسید دی یا تیرے رسول کو تیرے رسول کی اور تیری ایسی تیسی کون ہوتا ہے تو خلافت مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا حتیٰ کہ حضرت علی خاموشی کے ساتھ پیچھے ہٹ گئے ان کا عقیدہ ہے کہ اپنی قبر میں اور امام ابو جعفر صادق سے پوچھتے ہیں ساتھی ان کی اصول کافی کے صفحہ دو سو بیاسی پہ یہ روایت ان کی لکھی ہوئی ہے کہ وہ پوچھتے ہیں کہ جناب ہمارے ہمیں بڑا شوق ہے ہم دیکھنا چاہتے ہیں نبی پاک قبر مبارک میں وہ کیسے پڑے ہیں ہمیں اوپر اٹھ کے اوپر والے کمرے پہ عمارت پہ چڑھنے کی اجازت دے امام ابی عبداللہ علیہ السلام نے فرمایا خبردار اللہ کے نبی کی قبر کی طرف جھانکنے کی اجازت نہیں ہے ہو سکتا ہے وہ اپنی بیویوں سے پیار کر رہے ہوں اپنی بیویوں سے مباشرت میں مصروف ہوں اور تو اتنا بے حیائی کرے گا کہ اوپر سے جھانک کے دیکھے گا ہاں، یہ وہ شیعہ ہے محمد بن مارسدی صغیر جس کو یہ توسی موسری سارے سوگر ہو کے کہتے ہیں کالا کالا رسول اللہ اللہ کے پاک رسول کی حدیث سبحان اللہ وہ تو قرآن کا دوسرا نام ہوتا ہے مگر ایسے کس طرح کو قرآن مقدس کے ساتھ خاص ٹکرانے والی جو روایت ہے اس کو حدیث رسول اللہ کہنے والا بھی کافر ہے اور اس پہ عمل کرنے والا بھی کافر ہے بالکل نماز پڑھو اصول کافی جلد دوسرا ہے بھائی وہ شیعہ ہیں شیعہ سنی بھائی بھائی تیسری جماعت کہاں سے آئی اس پہ ہم نے ایک رسالہ چھوٹا سا لکھا ہے اس میں یہ سارا مذہب جو ہے نا آج کے دیو بندیوں کو اور شیوں کا بالکل ملا کے لکھا ہے کہ رتی برابر فرق نہیں ہے جیسے شیعے جیسے دیوبندی سنی